قطبہ بن مسلم نے فوج کو بخارہ کی طرف کوچ کا حکم تو دے دیا تھا لیکن وہ آنے والے حالات سے اچھی طرح واقف تھا اس کے پاس چالیس سے پینتالیس ہزار کا لشکر تھا جبکہ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارہ میں اس وقت تقریباً دو سے چھ لاکھ کے درمیان فوج موجود تھی قطبہ بن مسلم کی کوشش تھی کہ وہ بخارا تک اپنی فوج کو اس طرح لے جائے کہ دشمن کو اس وقت اس کے آنے کی خبر ہو جب وہ بخارا کا محاصرہ کر چکا ہو چنانچہ اپنی فوج کی کوچ کو خفیہ رکھنے کے لیے اس نے دو اقدامات کیے تھے ایک یہ کہ فوج رات کو کوچ کر کے اور دن کو کسی جگہ آرام کرے جبکہ دوسرا اقدام یہ تھا کہ وہ فوج کو عام راستے سے ہٹا کر لے جا رہا تھا اس کا کوچ بہت تیز تھا وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا دروان خدا کو مسلمان فوج کی آنے کی اطلاع اس وقت ملی جب مسلمانوں کا لشکر قلعے سے چند منزلیں دور تھا اب اگر دروان خدا کو مسلمان لشکر کی آنے کی اطلاع مل بھی جاتی تو اس سے مسلمانوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا اب وہ ارد گرد کے علاقوں سے اپنی فوج اکٹھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتا تھا البتہ ایک بات کا کتبہ بن مسلم کو ضرور احساس تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ بخارا کے قلعے کا محاصرہ کرتا اور محاصرہ طول پکڑ جاتا تو اس صورت میں دروان خزا کو کہیں سے مدد مل سکتی تھی اس خطرے کے پیش نظر قطبہ بن مسلم نے اپنی فوج کے کچھ دستے بخارا کی طرف آنے والے راستے پر دور بھیج دیے تاکہ وہ کسی بھی قسم کے امدادی دستوں کو روک سکے اس نے یہ احتیاط اس لیے کی تھی کیونکہ اس کو اطلاعات ملی تھی کہ فاریاب جو کہ جورجان کا حکمران تھا تالیقان اور چند اور چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے قطبہ بن مسلم کی کوشش یہ تھی کہ وہ بخارہ کا محاصرہ نہ کرے بلکہ دروان خزا سے کھلے میدان میں جنگ ہو محاصرہ کرنے کی صورت میں محاصرہ طول پکڑ سکتا تھا قطبہ بن مسلم کی یہ خواہش دروان خزا نے خود ہی پوری کر دی جب مسلمان فوج بخارا کے قریب پہنچی تو انہوں نے بخارا کی فوج کو قلعے سے باہر صف آرا پایا دراصل دروان خدا کو اپنی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا کیونکہ مسلمان فوج اس کی فوج کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر تھی اور دوسری اہم بات جو دروان خدا کو پر اعتماد کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان فوج کو پہلے بھی شکست دے چکا تھا اس کے علاوہ اسے ایک اور برتری حاصل تھی وہ یہ تھی کہ اس کی فوج کی پشت پر قلعہ تھا اس وجہ سے اس کی فوج پر پشت سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ اس کی فوج تازہ دم تھی جبکہ مسلمان فوج مسلسل سفر کرتی چلی آ رہی تھی اس لیے وہ تھکی ہوئی بھی تھی قطبہ بن مسلم چاہتا تھا کہ اپنی فوج کو تھوڑا آرام دے لیکن مسلمان فوج کے سب آرا ہوتے ہی دیوان خزاں نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا قطبہ بن مسلم کو اس بات کی پہلے سے ہی توقع تھی اس لیے مسلمان فوج حملہ روکنے کے لیے تیار تھی دروان خدا کی فوج کا حملہ شدید ترین تھا اس کے علاوہ فوج کی تعداد کی کمی مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود مسلمان فوج نے نہ صرف دروان خدا کی فوج کا حملہ جس کی صورت حلہ بول دینے کسی تھی روک لیا بلکہ اس کی فوج کو پیچھے بھی دھکیل دیا اس کے بعد کتبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو تھوڑا پیچھے ہٹا لیا اس دن رات تک اس کے علاوہ کوئی مارکا نہ ہوا اگلے دن پھر دونوں فوجیں ایک بار آمنے سامنے آ گئی اس مرتبہ پوتبا نے اپنی فوج کی ترتیب بدل دی تھی جبکہ بخارا کی فوج اسی ترتیب میں موجود تھی اس دن جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا اور مسلمان فوج کے ایک دستے نے بخارا کی فوج پر حملہ کیا لیکن یہ حملہ شدید نہیں تھا اور مسلمان دستہ اس طرح واپس آ گیا جیسے اس نے جلد بازی میں یا غلطی سے حملہ کر دیا ہو اس دستے کا سالار وکی تھا جو بنی تمیم کا سردار تھا اس حملے سے یہ بھی لگتا تھا کہ مسلمان فوج بخارا کی فور سے خوفزدہ ہو گئی ہے اس بات کو دروان خزاں نے محسوس کر لیا تھا اس لیے اس نے مسلمان فوج پر کھلا حملہ کروا دیا یہ حملہ بھی گزشتہ دن کی طرح ہی حلہ ہی تھا اس بار مسلمان فوج دروان خزا کے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی مسلمان فوج پیچھے کو ہٹ رہی تھی لیکن اس کا انداز بھاگنے والا نہیں تھا بلکہ مسلمان دستے ایک نظم اور تنظیم سے پیچھے ہٹ رہے تھے مسلمان فوج پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ پھیل بھی رہی تھی اس بات کو نہ تو دروان خزا محسوس کر سکا نہ ہی اس کے جرنیل جب بخارا کی فوج قلعے سے چند میل دور آ گئی تو اچانک پشت سے ان کے اوپر حملہ ہو گیا یہ حملہ چند مسلمان دستوں نے کیا تھا اس حملے کے ہوتے ہی مسلمان دستے جو پھیل رہے تھے اندر کو دباؤ ڈالنے لگے اس طرح بخارا کی فوج مسلمان فوج کے گھیرے میں آ گئی پشت سے ہونے والے حملے نے ان میں خوف و پھیلا دیا تھا اس کے علاوہ مسلمان نے پشت سے حملہ ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ان کے لیے مدد آ گئی ہے ان تمام باتوں نے اگرچہ بخارا کی فوج میں خوف و ہراس پیدا کر دیا تھا لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی پھر بھی مسلمان فوج نے انہیں سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا اور رات تک بخارا کی فوج شکست کھا چکی تھی اس جنگ میں کی کی فوج کا بہت جانی نقصان ہوا تھا یہ جنگ قطبہ بن مسلم جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی اس نے جس طرح اپنی فوج کو لڑایا تھا وہ اسی کا خاصہ تھا اس نے اس جنگ میں اپنی مخصوص چال اپنی مخصوص جنگی چال کو کامیابی سے آزمایا تھا اس نے پہلے دن کی جنگ کے بعد رات کو فوج سے کچھ دستے علیحدہ کر کے چھپا دیے تھے ان دستوں کے لیے اس نے یہ حکم دیا تھا کہ جب تک ان کو کتبہ کی طرف سے حکم نہ ملے وہ اسی جگہ چھپے رہے اور جو ہی حکم ملے بخارا کی فوج پر پشت سے حملہ کر دے اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو کتبہ بن مسلم نے دروان خزا کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ مسلمان فوج اس کی کثیر تعداد فوج سے خوف زدہ ہے ایک چھوٹا حملہ کروایا اور اس کے دستے نے اس کے کے حکم مطابق حملہ کیا جب مسلمان فوج پر حملہ ہوا تو قطبہ بن مسلم نے مسلمان فوج کو اس طرح پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جیسے وہ دربان خزا کی فوج کے حملے کے دباؤ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی فوج کو پھیلانا شروع کر دیا تاکہ بخارا کی فوج کو ضرورت پڑنے پر گھیرا جا سکے ایسا کرنا سوچنے کی حد تک تو ٹھیک تھا لیکن عملی طور پر بہت مشکل تھا اور اپنی فوج سے ایسا قطبہ جیسی صلاحیتوں کا حامل شخص ہی کروا سکتا تھا جب بخارا کی فوج قلعے سے دور نکل آئی تو قطبہ نے اپنے چھپے ہوئے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا پشت سے ہونے والے حملے نے بخارا کی فوج کو خوفزدہ کر دیا اور پھر مسلمان فوج کے گھیراؤں نے رہی سہی کسر پوری کر دی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بخارا کی فوج کا قتل عام تھا زندہ وہی رہا جس نے یا تو ہتھیار ڈال دیے یا پھر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بچ نکلا اس جنگ میں دروان شدید زخمی زخمی ہوا تھا وہ حالت میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگ نکلا تھا اس جنگ میں دروان خزا کی شکست کے بعد بخارا سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو گیا قطبہ بن مسلم نے یہاں مسلمان حاکم مقرر کیے اور شہر میں امن و امان قائم ہونے کے بعد اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا اب اس کی منزل جوجان اور اس کے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کے بارے میں اسے اطلاعات ملی تھی کہ یہ سب مل کر مسلمان سلطنت کے خلاف بغاوت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں قطبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس بغاوت کا روح رواں فاریاب اور ایک پروہت تھا فاریاب جو کہ جورجان کا حکمران تھا اس پروہت کے اکسانے پر بغاوت پر آمادہ تھا اس بغاوت میں اس, اس کے ساتھ امہند جو کہ بلخ کا حکمران تھا رودود جو کہ تالکان کا حکمران تھا وہ لوگ بھی شامل تھے اس کے علاوہ انہوں نے کابل کے حکمران سے مدد کی درخواست کی تھی جو اس نے قبول کر لی تھی قطب نے بخارا سے کوچ کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ کر لیا اور اپنے بھائی الرحمن بن عبد الرحمن بن مسلم کو بارہ ہزار کی فوج دے کر روانہ کر دیا اس کو قطب بن مسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ان میں سے کسی ریاست پر حملہ نہ کرے بلکہ اپنی فوج کو لے کر بروتان چلا جائے اور وہاں قلعہ بند ہو جائے ایسا حکم قطبہ نے اس لیے دیا تھا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور ان علاقوں میں برف باری ہونے والی تھی عبد الرحمن بن مسلم کو روانہ کرنے کے بعد قطبہ بن مسلم باقی فوج کو لے کر واپس مرو آ گیا عبد الرحمن بن مسلم قطبہ بن مسلم کی ہدایت کے مطابق بارہ ہزار کے لشکر کو لے کر برتوان آیا اور یہاں قلعہ بند ہو گیا کچھ عرصے کے بعد ان علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی اور یہ موسم ایسا تھا کہ اس موسم میں ان علاقوں میں فوج کشی ممکن نہیں تھی ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علاقوں کے حکمرانوں نے مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور یہاں موجود مسلمان حاکم کو نکال دیا ان تمام باتوں کی اطلاعات قطبہ بن مسلم کو مل چکی تھی لیکن اس نے فوراً کوئی کارروائی کرنا مناسب نہ سمجھا موسم سرما کے ختم ہوتے ہی اس نے عبد الرحمن بن مسلم کو حکم بھیجا کہ وہ ان علاقوں پر حملہ کر دے عبد الرحمن نے اس کے حکم کے مطابق ان ریاستوں پر حملہ کر دیا اس کے علاوہ اس نے نیشاپور کی طرف سے بھی ریاستوں پر حملہ کروا دیا اس طرح ان ریاستوں پر بیک وقت کئی طرف سے حملہ ہو گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باغیوں کی فوجیں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور ان کو شکست حکمرانوں نے دوبارہ کتبہ سے صلح کی درخواست کی جسے اس نے جزیے کے عوض منظور کر لیا اس کے فوراً بعد عبد الرحمن بن مسلم نے سمنگ بلان کا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا بخارا کی فتح کے بعد اور ترخون کی بغاوت سے فارغ ہو کر قطبہ بن مسلم نے کچھ عرصہ اپنی فوج کو آرام دینے کا ارادہ کیا اس دوران اس نے نئے فتح ہونے والے علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور حکومت کی مشینری کو بہتر بنایا اس عرصے میں اسے کئی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں سے بھی نبرت آزما ہونا پڑا لیکن اس نے ہر بغاوت کو اپنی معاملہ فہمی حسن تدبر اور اعلیٰ جنگی صلاحیتوں کی بنا پر کچل دیا اس سب کا یہ نتیجہ نکلا کہ دو سال کے اندر اندر نئے فتح ہونے والے علاقوں میں بغاوتوں کا سلسلہ بند ہو گیا مسلمان حکومت کے خلاف ان بغاوتوں کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ ان علاقوں کے بادشاہ اپنی حکومت کو مسلمانوں کی جزیہ داری سے آزاد کرانا چاہتے تھے ورنہ ان نو مفتوح علاقوں کے عوام مسلمان حکومت کے طرز عمل سے مطمئن تھے اور ایسا شاید ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت میں اس علاقے کی عوام نے عملی طور پر حصہ لیا ہو ان علاقوں کے بادشاہوں نے بارہا مسلمان حکومت کے خلاف بغاوتیں کروائی لیکن قطبہ بن مسلم نے ہر مرتبہ ان کو شکست دی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے ذہنوں سے بغاوت و سرکشی کا خیال بھی نکل گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان علاقوں کے اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور ان نو مسلموں میں ان علاقوں کے بعض حکمران بھی شامل تھے بانوے ہجری میں جستان کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا اس کی اطلاع قطبہ بن مسلم کو قبل از وقت ہو گئی اس نے فوراً فوج کو کوچ کا حکم دیا جب مسلمان فوج بچستان کے پاس پہنچی تو بجستان کے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس نے قطبہ بن مسلم سے معافی مانگ لی اور زر جیزیا ادا کر کے مسلمانوں سے صلح کر لی کچھ عرصے کے بعد قطبہ بن مسلم کو اطلاع ملی کہ نیزک جو کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حلیف تھا مسلمانوں سے باغی ہو گیا ہے قطبہ بن مسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے نیزک کے پاس اپنا قاصد بھیجا قطبہ بن مسلم کا یہ قاصد ایک تجربے کار جاسوس تھا اس قاصد کے لیے کتبہ کا حکم یہ تھا کہ وہ نیزک کے پاس جائے مگر نیزک سے ملنے سے پہلے شہر میں گھوم پھر کر نیزک اور اس کے افسروں کی حرکات پر نظر رکھے اور اپنے طور پر تسلی کر لے کہ قطبہ کو ملنے والی اطلاع کس حد تک صحیح ہے اور اگر یہ اطلاع درست تھی تو قاصد نے نیزک کو کتبہ کی طرف سے ملاقات کی دعوت دینی تھی قاسد نے جو کہ دراصل کتیبہ کا جاسوس تھا نیزک سے ملنے سے پہلے کتیبہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شہر میں گھوم پھر کر کتیبہ کو ملنے والی اطلاعات کی تصدیق کی اور نیزک سے مل کر اسے کتبہ سے ملنے کی دعوت دی کچھ عرصے کے بعد نیزک کتبہ بن مسلم سے ملنے گیا کتبہ بن مسلم نے اسے گرفتار کر لیا اور جرم ثابت ہونے پر اسے قتل کروا دیا اس طرح اس کی بادشاہی کا تمام علاقہ براہ راست مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا بجستان کی بغاوت سے فارغ ہو کر ترانوے ہجری میں قطبہ بن مسلم نے خوارزم پر حملہ کر دیا دونوں افواج میں شدید مارکا ہوا جس میں خوارزم کی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اگرچہ خوارزم کی فوج مسلمان فوج کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی لیکن اس کی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ مسلمانوں کے خلاف ٹھہر سکتے چنانچہ خوارزم کے بادشاہ نے قطبہ بن مسلم سے صلاح کی درخواست کی جسے کتبہ نے قبول کر لیا کتبہ بن مسلم نے اہل خوارزم کے لیے سالانہ خراج مقرر کیا ابھی اس کی فوج مال غنیمت اکٹھا کر ہی رہی تھی کہ اسے اطلاع ملی کہ اہل سغد نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مسلمان حاکم کو شہر سے نکال دیا ہے اس اطلاع کے ملتے ہی قطبہ بن مسلم نے اجلت میں مال غنیمت اکٹھا کیا اور اسے مرو روانہ کروا دیا جبکہ وہ خود فوج لے کر سغد پہنچا قطبہ بن مسلم جس طرح اچانک اور تیزی سے سغد پہنچا تھا اس نے اگرچہ اہل سغد کے دلوں پر خوف تاری کر دیا تھا لیکن انہوں نے مسلمان فوج سے لڑنے کے بعد صلاح کا راستہ اختیار کیا قطبہ بن مسلم نے ان کی صلاح کی درخواست قبول کر لی کیونکہ وہ ناجائز خون بہانے کے حق میں نہیں تھا اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ باغیوں نے بغاوت سے پہلے خاقان چین سے مدد کی درخواست کی تھی یعنی چین کا جو بادشاہ تھا خاقان اس سے مدد کی درخواست کی تھی جس پر خاقان چین نے انہیں نامور سالاروں اور شہزادوں کی ایک بڑی فوج دے کر اہل سغد کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا جب اہل سغد نے چھوٹی سی جنگ کے بعد مسلمانوں سے صلح کر لی تو خاقان چین کی فوج سمرقند چلی گئی قطبہ بن مسلم کو اس بات پر غصہ تھا کہ خاقان چین کی فوج اہل سغد کی مدد کے لیے کیوں آئی تھی ایسا اخلاقی طور پر بالکل غلط تھا کیونکہ خاقان چین نے نہ صرف باغیوں کی مدد کی تھی بلکہ اپنی فوج ایسے علاقے میں بھیجی تھی جو مسلمانوں کے زیر حکومت آتا تھا اور ایسا کرنا واضح الفاظ میں مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا اس اعلان جنگ کو قبول کرتے ہوئے قطبہ بن مسلم نے سغد میں امن امان قائم کرنے کے بعد سمرکند پر حملہ کر دیا جہاں خاقان چین کی فوج ٹھہری ہوئی تھی سمرکن کی فوج نے قلعہ بند ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کی کوشش تو کی لیکن یہاں پر قطبہ نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے فوج کو قلعے پر یلغار کا حکم دے دیا آخر کئی دنوں کی خوریز لڑائی کے بعد مسلمانوں نے سمرکن فتح کر لیا اس جنگ میں خاقان چین کا ایک بیٹا بھی مارا گیا چونکہ اس قلعے کو مسلمانوں نے لڑکا فتح کیا تھا اس لیے یہاں موجود تمام فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اس جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی مارے گئے تھے قطبہ بن مسلم نے سمرقد والوں پر بھاری خیراج مقرر کیا اس کی دو وجوہات تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اہل سمرقد نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سمرقند اس دور میں تجارت کی ایک بہت بڑی منڈی تھی اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ مالدار تھے اس جنگ میں قیدی بننے والوں میں سمرکت اور چین کے بہت سے نامور جنگجو سالار اور سردار بھی تھے ان سب جنگی قیدیوں کو خطیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کر دیا ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا نام تو تاریخ میں نہیں ملتا مگر اس کے بارے میں اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ وہ شہنشاہ فارس یزدگرد کی اولاد میں سے تھی یزدگرد اور اس کی افواج کو حضرت بن ابی نے شکست دے کر فارس پر مسلمانوں کی اس شورش کو اختتام دیا تھا جس کے روح رواں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے یعنی سب سے پہلے جو حملہ کیا تھا فارس کے اوپر وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا تھا فارس پر مسلمانوں کے حملے کی مکمل لوداد محترم عنایت اللہ ازنمش کی کتاب شمشیر یام اور حجاز کی آندھی میں درج ہے حجاج کو جب پتا چلا کہ یہ عورت یزدگرد کی اولاد میں سے ہے تو اس نے اسے عزت دی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس روانہ کر دیا ولید بن عبد الملک نے اس عورت سے نکاح کر لیا جس کے وطن سے اس کا بیٹا یزید بن ولید بن عبد الملک پیدا ہوا سمرکند کی فتح کے بعد قطبہ بن مسلم نے یہاں نظام حکومت کو بہتر بنایا اور امن و امان کے قیام کے بعد وہ واپس مرو آ گیا چھیانوے ہجری میں اسے اطلاع ملی کہ اہل شاش سرکشی پر اتر آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں اس اطلاع کے ملتے ہی قطبہ بن مسلم نے بخارا کش نس اور خوارزم سے اپنی افواج کو اکٹھا کیا ان سب افواج کے آنے سے قطبہ بن مسلم کے پاس بیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا جب تمام فوج اکٹھی ہو گئی تو قطبہ بن مسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا خچکند کے مقام پر پہنچ کر کتبہ نے لشکر کے قلب کے ساتھ یہاں قیام کر لیا اور باقی فوج کو شاش روانہ کر دیا کتبہ کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار نے شاش پر حملہ کیا اسے اہل شاش کی طرف سے تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جسے اس نے جلدی ہی کچل دیا اور شاش کو دوبارہ فتح کر لیا شاش کی فتح کے بعد کتبہ بن مسلم مرو روانہ ہو گیا ابھی وہ مرو کے راستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے یہ خبر اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی اس اطلاع سے اگرچہ وہ اندر سے بہت رنجیدہ تھا لیکن اسے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ اطلاع فوج میں بدلی پھیلا دے گی کیونکہ اسے اور اس کے سپاہیوں کو حجاج بن یوسف سے ایک عجیب طرح کا انس تھا بلکہ وہ تو خود یہ محسوس کرتا تھا کہ حجاج ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے اور ہر مہم میں اس کی رہنمائی کر رہا ہے چنانچہ فوج کو بدلی سے بچانے کے لیے اس نے اپنی فوج سے خطاب کیا اور اسے حوصلہ دیا حجاج ایک جابر اور سخت حکمران تھا وہ عراق کا گورنر تھا اس کی عملداری میں ایک بہت بڑا علاقہ آتا تھا اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کیا تھا حجاج کے مزاج کی سختی نے اہل عراق کو پریشان کیا اور اکثر لوگ حجاج سے تنگ آ کر عراق سے فرار ہو گئے ان میں اکثر سندھ کی طرف چلے گئے اور مکران میں آ کر آباد ہو گئے جبکہ کچھ افراد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئے وہاں حضرت عمر بن العزیز حجاز حجاز کے گورنر تھے انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں پناہ دی حجاج کی وفات سے ڈیڑھ دو سال پہلے ترانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو حجاج کے خلاف ایک خط لکھا جس میں انہوں نے حجاج کی شکایت کی اور لکھا کہ اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کر رکھے ہیں اور انہیں بہت ستایا ہوا ہے نیز یہ کہ وہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کے اقدام کا جب, حجاج بن یوسف کو معلوم ہوا تو اس اس نے کا نہایت برا مانا اور اس نے بھی ایک خط ولید بن عبد الملک کو لکھا جس میں اس نے حضرت عمر بن کی شکایت کی اور لکھا کہ اکثر فتنہ پرداز اور منافق لوگ جن کو اس نے عراق سے جلا وطن کیا ہے جلا وطنی کے بعد عمر بن عبد العزیز کے پاس چلے جاتے ہیں اور عمر بن عبد العزیز ان کو گرفتار نہیں کرتے بلکہ وہ انہیں پناہ دے دیتے ہیں اس نے مزید یہ لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ اقدام حکومت اور سلطنت کے لیے نقصان کا موجب بن سکتا ہے مناسب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کر دیا جائے حجاج بن یوسف کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ ولید بن عبد الملک اس کی بات اس کی بات رد کر سکتا چنانچہ ترانوے ہجری میں اس نے عمر بن عمر بن کو حجاز کی حکومت سے معزول کر کے ان کی جگہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ کا اور عثمان بن حبان کو مدینے کا حاکم مقرر کیا خالد نے مکہ جاتے ہی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے عراق سے آ کر یہاں پناہ لی تھی مکے سے نکال دیا اس نے ان لوگوں کو بھی دھمکایا جنہوں نے عراق سے نکالے گئے لوگوں کو اپنے مکانات کرائے پر دے رکھے تھے ان تمام لوگوں میں ایک نام سعید بن جبر کا بھی ہے سعید بن جبر کا جرم یہ تھا کہ وہ عبد الرحمن بن اشس کے ہم خیال ہو گئے تھے عبد الرحمن بن اشس حجاج کے مخالفین میں سے تھا اور کسی شخص کا اپنے مخالف کا ہم خیال ہو جانا حجاج بن یوسف کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی چنانچہ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبر کو عراق سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مکہ آ گئے جب خالد بن عبداللہ مکے کا گورنر بنا تو اس نے سعید بن جبر کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھیج دیا حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کر دیا سعید بن جبر بالکل بے گناہ تھے اور ان کا قتل بالکل ناجائز تھا مگر حجاج کے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں تھی سعید بن جبر اکیلے مقتول نہیں تھے جنہیں حجاج بن یوسف نے بے گناہ قتل کروایا تھا بلکہ بہت سے نیک اور بزرگ لوگوں کو حجاج نے ظالمانہ طریقوں سے قتل کروایا تھا حتیٰ کہ اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک نہایت قابل اور زیرک حکمران تھا یعنی اقل مند حکمران تھا زیرک اس کی وجہ سے جہاں تاریخ کے اوراق کسی حد تک سیاہ نظر آتے ہیں وہاں اس نے اس دور میں مسلمان حکومت کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ وسعت دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا جب اسلامی سلطنت کا وجود خطرے میں تھا ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک حکومت کا خواہش مند تھا اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان نے ولید کے بعد اپنے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہد بنایا تھا اور اس کے لیے اس نے لوگوں سے بیعت بھی لی تھی لیکن ولید نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے عبد العزیز کو ولی عہد بنائے اس خواہش کا ذکر ولید نے سلطنت کے تمام صوبوں کے گورنروں کے ساتھ الگ الگ کیا اور ان سے مشورہ مانگا کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس کے تقریباً تمام گورنروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہے کیونکہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا جو سلطنت کے استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا مگر اس کے باقی گورنروں کے برعکس قطبہ بن مسلم اور حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک کے اس ارادے کو پسند کیا حجاج نے ولید کی اس بات کو اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ اس کے اور سلیمان بن عبد الملک کے درمیان عرصہ دراز سے یعنی بہت لمبی مدت سے دشمنی چلی آ رہی تھی ولید بن عبد الملک نے اس سلسلے میں حجاج اور قطبہ سے مشورے مانگے ابھی ولید بن عبد الملک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا جب پچانوے ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا حجاج بن یوسف نے عراق پر تقریباً بیس سال حکومت کی تھی اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو عراق کا گورنر بنایا تھا ولید بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے انس کی حد تک لگاؤ تھا چنانچہ اس نے نہ صرف حجاج کے بیٹے کو عراق کی گورنری پر بحال رکھا بلکہ اس کے تمام عہدیداروں کو بھی بدستور قائم رہنے دیا حجاج کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد قطبہ بن مسلم نے کاشغر پر حملہ کیا اور اس علاقے کو فتح کر لیا کاشغر کی فتح کے ساتھ ہی تمام ترکستان پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا کاشغر کے بعد قطبہ بن مسلم نے حبیرہ بن شمرج کلابی کے ہمراہ حبیرہ بن شمرج کلابی کے ہمراہ چند افراد کی ایک سفارت چین کے بادشاہ کے پاس بھیجی کہ وہ اسلامی حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرے اس نے بادشاہ چین کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر وہ مسلمان حکومت کے ساتھ صلح کا معاہدہ نہیں کرتا تو قطبہ بن مسلم چین پر حملہ کر کے اسے تحتے کر ڈالے گا قطبہ بن مسلم کی اس دھمکی سے چین کا بادشاہ نہ صرف مرعوب ہو گیا بلکہ وہ اندر سے ڈر بھی گیا اس نے قطبہ بن مسلم کی سفارت کو عزت بخشی اور اسے قیمتی تحفے تحائف دے کر رخصت کیا اس کے علاوہ اس نے قطبہ بن مسلم کو بھی قیمتی تحائف بھیجے اور اسے صلاح کی درخواست کی چنانچہ مسلمان حکومت اور چین کی حکومت کے درمیان صلاح کا معاہدہ لکھا گیا اس طرح چین براہ راست تو اسلامی ریاست نہیں بنی لیکن ایک طرح سے اسلامی حکومت کے زیر سایہ آ گیا جس دور میں قطبہ بن مسلم نے چین کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اسی دور میں یعنی چھیانوے ہجری کے آغاز میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا اسی عرصے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اس کا زندہ رہنا مشکل نظر آنے لگا اس نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے الگ کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی جو کوشش کی تھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا تھا زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور پندرہ جماعت ثانی چھیانوے ہجری کو اس کا انتقال ہو گیا اگر اسے کچھ عرصہ اور زندہ رہنے کا موقع مل جاتا تو شاید وہ سلیمان بن عبد الملک کو ولی عہدی سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا وفات کے وقت اس کی عمر صرف پینتالیس سال تھی پینتالیس سال سے کچھ زیادہ تھی اور اس نے نو سال آٹھ ماہ خلافت کی تھی ولید کا عہد ولید کا زمانہ اس وجہ سے اسلامی تاریخ میں اہم ہے کہ اس دور میں سندھ ترکستان سمرقند بخارا اندلس اور ایشیائی کوشک کے اکثر شہر فتح ہوئے تھے اور فتوحات کے اعتبار سے اس دور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کی یاد تازہ کر دی تھی ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت آرام اور خوشحالی کا دور تھی تو دوسری طرف فتوحات کی وجہ سے اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع تر ہوا تھا حضرت عمر فاروق کے بعد اس قدر عظیم اور اہم فتوحات کسی اور خلیفہ کے زمانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی تھی جب ولید کا انتقال ہوا تو سلیمان بن عبد الملک رملہ میں تھا سلیمان بن عبد الملک کی عادات اور شخصیت ولید کے بالکل خلاف تھی اور اس میں ان خوبیوں کا فقدان تھا جو ولید بن عبد الملک میں تھی اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف اور قطبہ بن مسلم اسے ولی عہدی سے ہٹانا چاہتے تھے سلیمان ولید ولید بن عبد الملک سے چار سال چھوٹا تھا ولید کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور چھانوے ہجری میں وہ خلیفہ بنا سلیمان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی ولید اسے ولی اہدی سے ہٹانا چاہتا تھا اور حجاج بن یوسف اور قطبہ بن مسلم اس کے ہم خیال تھے اس لیے حجاج سے اور قطبہ بن مسلم سے اسے سخت عداوت تھی حجاج سلیمان کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا البتہ قطبہ بن مسلم خوراسان کی گورنری پر معمور تھا اور وہ زندہ تھا قطبہ بن مسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ سلیمان کے خلافت میں سلوک کیا جائے گا قطبہ بن مسلم کو جب اطلاع ملی کہ ولید فوت ہو گیا ہے اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا ہے تو اس نے خوراسان میں موجود تمام فوج اور سرداران لشکر کو جمع کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت سے انکار کرنا چاہیے قطبہ کے پاس جو فوج تھی اس کا ایک بڑا حصہ بنو تمیم کا تھا بنو تمیم کا سردار وکی تھا وکی کو جب قطبہ بن مسلم کے ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں سے سلیمان بن عبد الملک کے لیے بیت لینے شروع کر دی آہستہ آہستہ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی اور لوگ قبائل وکی کے گرد اکٹھے ہو گئے ان سب کے عزائم قطبہ بن مسلم کے خلاف جارحانے تھے حالانکہ خود قطبہ معاملے کو امن اور افہام و تفہیم سے سلجھانا چاہتا تھا بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے سلیمان کا ہاتھ تھا اور وہ قطبہ بن مسلم سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے ولی عہدی سے ہٹانے کے لیے ولید کا ساتھ دیا تھا لیکن مستند مورخین کے مطابق قطبہ کے خلاف تمام ترک قبائل کو اکٹھا کرنے میں اس کا ہاتھ نہیں تھا کیونکہ اگر اس نے قطبہ بن مسلم سے بدلہ لینا ہی تھا تو وہ اسے براہ راست معذول کر کے دمشق کو بلوا سکتا تھا جیسا اس نے محمد بن قاسم کے ساتھ کیا تھا اس کے علاوہ تاریخ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگرچہ وہ قطبہ سے خفا ضرور تھا لیکن وہ قطبہ بن مسلم کی عزت کرتا تھا خوراسان میں حالات قطبہ بن مسلم کے خلاف ہوتے جا رہے تھے اگرچہ اس نے معاملے کو امن سے حل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اس کا اپنا لشکر جس کو اس نے اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھا تھا اس کے خلاف ہو گیا تھا اور اس کے سپاہی اس کے خلاف اعلانیہ گساخیاں کرنے لگے تھے قطبہ بن مسلم کے ساتھ صرف اس کے بھائی اور عزیز رشتہ دار اور دوست تھے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ قطبہ بن مسلم اور اس کے ساتھیوں نے مرو سے باہر ایک خیمہ لگا کر وہاں سکونت اختیار کر لی ایک دن اس کے لشکریوں نے اس کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اس کی ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا قطبہ کے رشتہ داروں نے اس کے خیمے کی حفاظت کی لیکن وہ سب مارے گئے اس لڑائی میں اس کے بیٹوں اور بھائیوں سمیت اس کے خاندان کے گیارہ شخص مارے گئے تھے آخر قطبہ بن مسلم بھی زخم کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا لوگوں نے فوراً اس کا سر کاٹ دیا وکی نے قطبہ کا سر اور اس کی انگوٹھی سلیمان ابن عبد الملک کے پاس بھیج دیے دوستو یہ کتاب کے رائٹر بول رہے تھے کہ قطبہ بن مسلم کی سلیمان بن عبد الملک بہت عزت کرتا تھا اور قطبہ کی فوج نے جو بغاوت کی تھی اس میں سلیمان بن عبد الملک کا ہاتھ نہیں تھا جبکہ اکثر مورخین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ قطبہ بن مسلم کی فوج میں بغاوت سلیمان بن عبد الملک کے اشارے پر کی گئی تھی اور اگر وہ اس میں شامل نہیں تھا تو پھر بنو تمیم کے سردار وکی نے قطبہ بن مسلم کا سر کاٹ کر سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں کس لیے بھیجا تھا آپ خود سوچ سکتے ہیں خیر بن مسلم بنو امیہ کے سرداروں میں سب سے بڑا فاتح تھا اسلامی تاریخ میں بھی اس کا نام ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا لیکن اتنے بڑے فاتح کی ایسی حسرتناک موت افسوسناک حادثہ ہے لیکن اس کی موت کا ذمہ دار سلیمان عبد الملک کو ہی ٹھہرایا جائے گا کیونکہ اس نے سلیمان کے خلاف بغاوت کا ارادہ کیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا اگرچہ قطبہ بن مسلم کا انجام افسوسناک تھا لیکن اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور اس کو وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ حقدار تھا حالانکہ یہ اس کی ہی فہم و فراست تھی جس کی وجہ سے ترکستان مکمل طور پر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا اس کے علاوہ خوراسان کا ایک بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا اس نے بخارا اور سمرکند جیسے بڑے اور اہم شہر فتح کر کے اسلامی سلطنت کو تجارت کی ایک بڑی منڈی بنا دیا اس کے علاوہ اس نے چین کے حکمرانوں کو مسلمانوں کی اطاعت پر مجبور کر دیا تھا اس کا ایک اور کمال یہ تھا کہ اس نے جہاں بھی جنگ لڑی ہمیشہ فتح پائی سوائے بخارا کے جہاں پہلی مرتبہ حملے کے دوران اس کو شکست اٹھانا پڑی تھی لیکن دوسری مرتبہ بخارا بھی اس نے فتح کیا تھا اس کے علاوہ اس نے کابل اور افغانستان کو بھی اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا اس کے فتح کیے ہوئے علاقوں کا رقبہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا باقی اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا اس کی فتوحات میں موجودہ روس کے بھی کچھ علاقے شامل تھے وہ واقعی تاریخ اسلام کا ایک زبردست جرنیل تھا